محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں تم انہیں دیکھو گے کہ کبھی رکو میں ہیں کبھی سجدے میں غرض اللہ کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں ان کی علامتیں سجدے کے اثر سے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں یہ ہیں ان کے وہ اوصاف جو تورات میں مذکور ہیں اور انجیل میں ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی کوپل نکالی پھر اس کو مضبوط کیا پھر وہ موٹی ہو گئی پھر وہ اپنے تنے پر اس طرح سیدھی کھڑی ہو گئی کہ کاشتکار اس سے خوش ہوتے ہیں تاکہ اللہ ان کی اس ترقی سے کافروں کا دل جلائے یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں اللہ نے ان سے مغفرت اور زبردست ثواب کا وعدہ کر لیا ہے